جنہ بیویاں تو بیوی فائدہ چکیو ہے انہوں نے انہوں کو کیے وہ مہر دے دیو تو اس تھارا پر کوئی گناہ نہیں جی تم مہر مقرر ہونے بعد کسی بادہ پر راضی ہو جائیں بے شک اللہ تعالیٰ خوب جان نالو حتمت آلو ہے ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن يأتين بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات يخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم جس نے تھارا بچوں جس نے تھارا بچوں آزاد بیوی نال نکاح کرن کی طاقت نہ وے وہ تھاری ملکیت کی گولیاں بچوں کسی مسلمان گولی نال نکاح کر لیا اللہ تعالی تھارا ایمان نہ خوب جانے تم سارا آپس میں ایک ہی جسائیں تم ان گولیاں ان گولیاں نال ان کا مالک کو اجازت لے گا نکاح کرو دستور کا مطابق ان کو مہر دے دیو اس شرط وجہ میں نکاح کی قید مانی جے نہ تو کھل مکھلی بدکاری کرتی میں تو نہ اولے اولے دوستی لاتی میں تو جب بھی نکاح کی قید ماں آ جے پھر جی کوئی بے حیائی کو کم کریں تا ان بیویاں کی سزا تے ادھی سزا ہے گولیاں نال نکاح کرن کی یا اجازت اس واسطے ہے جس نے تھارا بچوں بدکاری کو ڈر وے جے تم صبر ہی کریں تا وہ گل تھارا واسطے مڑوں ہی سر سے تے اللہ تعالی بڑو بخشن والو مجھ مہربان ہے یرید اللہ لیبین لکم و سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم واللہ علیم حکیم اللہ تعالی چاہے یہ تھارا واسطے اپنا حکم صاف صاف بیان کر دے تو تو انہوں لوگوں کا طریقہ دست دے جڑا تھارا تے پہلا ہو گیا ہے تو وہ تھارا اوپر توجہ فرماوے تو اللہ تعالیٰ خوب جاننا لو حکمت آلو ہے والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما اللہ تعالیٰ تھاری توبہ قبول کرنی چاہے تو وہ لوگ جڑا اپنی خواہشاں پیچھے پیاوائیں وہ چاہیں جہاں تم صدہ رکھتا تھے بالکل ہی دور جا پوئیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا اللہ تعالیٰ تھارے اوپروں پارو پار اورو کرنو چاہے انسان تک کمزوری پیدا کی جو گئی ہوئے يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوجہ کو مال مناک نہ کھاؤ سوائے اس نے کہ تھاری آپس کی رضا مندی نال کوئی سودو میں کہ نہ آپس میں ایک دوجہ نہ قتل کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تھارے اوپر مجھ مہربان ہے تو جڑ آدمی ادو بد گئے ظلم ناگ شیشو کرے وہ اس نے تو ہم نڑے ہی اگ ملا دیا گا تو یہ اللہ تعالی واسطے آسان ہی ہے تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما جنہ گناہ تے تونا ٹھاکیو جائیں اگر تم انہاں وچوں بڑا بڑا گناہ تے بچتا رہے گا تا ہم تھاری نکی شکی بدی معاف کر دیاں گا تا ہم تونا عزت علی جگہ میں داخل کر دیاں گا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن تو تم اس چیز کی ریس نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے توجہ پر فضیلت دیتی ہے مردہ واسطہ انہوں کی کمائی کو حصہ ہے تو واسطہ ان کی کمائی کو حصہ ہے تو تم اللہ تعالیٰ کو اس کو فضل منگو بے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 خامد کی پیچھو کنڈی حفاظت کرنا لی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت نال وے بیوی جنہ کی فرمانی تے تم ڈرے تم انہوں نے سمجھاؤ تم انہوں نے بچھائی کنی کر چھوڑو تو انہوں نے مار کی سزا دیو پھر جے تھاری فرما برداری کر لیں تا تم واسطے کوئی بانو نہ لوڑو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر ہے بہت بڑو ہے وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا تو اے مسلمانوں جے تو دعا جیاں گا بشکار بکھیڑا کو خطروں بے تا تم ایک تریاکل مرد کا خاندان تے تو ایک تریاکل عورت کا خاندان تے مقرر کر لیو اگر وہ دوئے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 اللہ تعالی بڑیار کرن آلا تے کمنڈی نہ پسند نہیں کرتو الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا جڑا لوگ آپ بھی بخل کریں تے لوکاں نوں کنجوسی کی پٹی پڑھاویں نالے اللہ تعالی نے انہوں نے جو کچھ اپنا فضل نال دتا ہوا ہے اس نے چھپاویں تے ہم نے اس کافروں واسطے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیو ہوا ہے والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا تبه لوگ جڑا اپنو مال لوکاں دستن واسطے خرج کریں تا ایمان نہ انہ نے کی ہو جاتو جے کدے وے اللہ تعالیٰ آخرت کا تیارا ور ایمان لے آتا اللہ تعالیٰ کا دتا اس کا رستہ میں خرچ کرتا اللہ تعالیٰ انہوں نے خوب جان نالو ہے عَظِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کا برابر بھی ظلم نہیں کرتا جے کدے ایک نیکی وے تو وہ اسنا کئی گناہ بدا چھوڑے تو اپنے کولوں بہت بڑو ثواب دے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تو کیوں گو اس ویلے جد ہم ہر ایک امت بچوں اس ویلے ایک ایک گواہ لیا مانگا تو تونہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارا ور گواہ بنا کر پیش کروں گا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً اس تیڑے کافر لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی یا تانگ کریں گا جب افسوس کدے انہوں نال زمین برابر کر دیتی جاتی تو اللہ تعالیٰ تے کئی گل چھپا نہیں سکتے یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ما تقولون ولا جنبا إلا عابري ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أيمان عليكم تم نشری کی حالت میں نماز کے نیڑا نہ جاؤ اس چر توڑی جے تم سمجھیں کہ تم کہہ رہے تم نہ ناپاکی کی حالت میں جے چر توڑی کہ تم نہ نہ تو جے تم ماندہ یا تم سفرما یا تھارا بچو کوئی پیشاب آئے ہوئے یا تم بیویاں کو لگیا ہوئے پھر تمنا پانی نہ لبے تو تم پاک مٹی تیمم کر لیو یعنی اس نال اپنا منہ تا تھا وہ مسو کر لیو بے شک اللہ تعالی معاف کرنا لو لو بخشنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں توڑے تکیوں نہیں جنہ لوکاں کتاب کو کچھ حصوں دیتو گیو تھو وہ گمراہی ملے لے رہے ہیں تو یہ چاہویں یہ تم میں گمراہ ہو جائیں تو اللہ گمراہ ہو جائیں والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اللہ تعالیٰ تھارا دشمنوں نے چنگی طرح جانے تو اللہ تعالیٰ ہے حمایت کرنے واسطے اللہ کافی ہے مدد کرنے واسطے من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا سمعنا وعصينا وعصينا واسمع غير فوائنا وراعنا نيا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً جڑا لوگ یہودی ہیں ہے ان کچھ اسا بھی جڑا جہاں نہ اپنی جگہ سے اٹھاتا رہے جی آنے سنو ور من نہیں اور تو سن تنہ سنایو نہ جے اپنی جیب کھڈی کر گئے دین میں عیب کڈن راہ ہی نہ کہ جے کدے وے طرح کہتا جی آنے سن لیو تا ہن من لیو اور تم سنو مارا در نظر فرماؤ تاں یہ واسطے بہتر ہوتو کہ گل بھی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کفر کی وجہ تعالی انفر لانت کر دیتی ہے بس وہ دی ایمان لیا میں يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنغدها فنغدها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا تے او اہل كتاب تم اس کتاب پر ایمان جڑی ہونے نازل کیے وہ اس کتاب کی تصدیق کرنا لی ہے جیڑی ہے اس سے پہلا کہ ہم چہرہ نہ بے نشان کر دیا تو ہم انہوں نے کن پاسے پھیر دیا یا ہم انہوں اس طرح لانت کرا جس طرح ہم نے بار آلہ دیہڑا وغیرہ لانت کی تھی اور اللہ تعالیٰ وہ حکم تے پورو ہو گئی رہے الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما بشك الله تعالى اس جرم نہ کدے نہیں بخشتے کہ اس نال شرک کیو جائے تے اس نے علاوہ باقی گناہ جس واسطے چاہے وہ معاف کر دے وہ تے جڑو اللہ تعالی نال شرک کرے وہ تے یقینا بہت بڑا گناہ و طوفان چک لے الم تر الى الذين يسكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تو انہیں انہوں لوکاں در نہیں تکیو جڑا اپنا آپ نہ سچو کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جس نے چاوے پاک کر دے تو انہوں پر تاگا کے برابر بھی ظلم نہیں ہو سے وانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا کیوں توڑے بے لوگ نہیں تکیا جنہوں نے کتاب وہ ایک حصہ دیتو گئے تھو پھر بھی وہ بتاں تے شیطانوں نہ منے تے کافران کا بارہ میں کہیں جے ایمان آلہ تے یہی سدھا رکھتا ورے اولئے الذين لعنهم الله الله ومن يلعن فلن تجد له نصيرا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے تو جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے پھر تمہیں کوئی اس کو مددگار نہیں لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا کیوں انہوں کو لئے بادشاہی کو کچھ حصہ ہے پھر تا یہ لوکن خجور کی اڑیق کی دیل کا برابر بھی کچھ نہیں دے سی ام يَحْسُدُونَ الناس على ما آتاهم اللَّهُ من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما کیوں یہ لوکاں نال ساڑو کرے انہاں چیزاں ور جڑی اللہ تعالی نے انہاں نے اپنا فضل لال دتی ہوئی ہے پھر ہم نے تے یقینا ابراہیم علیہ السلام کی لڑی نا کتاب تے حکمت بھی دتی تھی اور ہم نے انہوں نے بڑی بادشاہی بھی دیتی تھی فَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ صَدَّ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا پھر انہوں نے جو کچھ تے ایمان لیا کچھ اس تے دور ہی رہا اسا لوکاں واسطے جہنم کی پختی آگی اگی سی إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما بلا شبا جنہ لوکاں نے ماری آیتاں نال کفر کیو ہم انہوں نے تاولائیں اگ ملا دیاں گا جد جد بھی انہوں کی کھلڑی پک جائے گی ہم انہوں نے اس کے بدلے دوجی کھلڑی دے دیاں گا تانجے وہ سیرا سیرا عذاب کو مزو چکھتا رہے بے شک اللہ تعالی زبردست ہے حکمت آلو ہے والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا تو وہ لوگ جڑا ایمان آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا ہم انہوں نے جنت کا اس باغا میں داخل کر گا جن کے ہٹ نیر بغتی ہوئیں گی وہ سدا انہوں میں ہی رہیں گا ان واسطے ان میں سچی بیوی ہیں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 برداری کرو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تو جڑا تھارے بچے اختیار آلائیں پھر بے جے کدے تھارے بشکار کسی چیز مت تنازع ہو جائے تو تم اس اللہ تعالیٰ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم در پھیر چھوڑو کر تم اللہ تعالیٰ تعالی آخرت کا تیارہ نہ مننے یہی گل سر سے تو اس سے وہ نتیجہ چنگو ہے ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تونے انہا لوکاں در نہیں تھا کیوں جڑا دعوت ہے یوں کریں جب اس کتاب ور ایمان لے آیا ہے جڑی تھارا ور نازل کی گئی ہے تو انہا کتابہ ور بھی جڑی تھارا تے پہنا نازل کی گئی تھی ورچہ میں یوں ہیں جے اپنا تنازع فیصلو کران واسطے شیطانہ کو لے لے جائیں حالانکہ انہوں نے حکم یوں دتو گیا تھا جے انہوں کو انکار کر دیں اور شیطان تے یوں ہی چاہے کہ انہوں نے دور کی گمراہی میں لے سکتے ہیں وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا تو جس ویلے انہوں نے کیوں جائے یہ تم اس حکم در آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیو ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم در آؤ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھیں گا جی یہ منافق لوگ تھارا تے کسا گئے دور ہی ہٹ گئے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا پھر اس ویلے کے حال میں جد اپنا ہتھاں ہی کھٹی تے ان نور کا مصیبت آپ ہوا ہے پھر میں تھارا کول ہے خدا کی قسم کرتا ہمیں جے ماری نیت تے نیکی اور صلاح تے بجن کچھ بھی نہیں تھی أولئك الذين يعلم الله ما في في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم أنفسهم قولا بليغا ان لوگوں کا دلامہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس نے خوب جانے پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہ دروں او جانی کر شوڑو تو انہ نہ نصیحت کرتا رو تو انہ کا بارہ ماں دل میں لہ جانا لی گل کو وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أن إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما تو ہم نے بھی رسول چلائے ہوئے وہ اسی وقت چلائے ہوئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق اس کی فرما برداری کی جائے تو جی یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارے کولے آ جاتا جس کڑی انہوں نے اپنا ان پر ظلم کیے تھو پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بخشش منگتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان واسطے بخشش کی دعا منگتا تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے بہت توبہ قبول کرنا لو مجھ مہربان دیکھتا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نہیں نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا رب کی قسمیں یہ مومن نہیں ہو سکتا جچر توڑی یہ اپنا ہر ایک تنازع ماں تریاکل نہ مان لے پھر تم جڑو فیصلو کریں اس کا بارہ ماں اپنا ماں کا تنگی نہ صحیح کریں تو یہ اس دل نہ مان لیں أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تجيعون انہیں ان نمبر فرق کر دیتا کہ تم اپنا آپ نہ قتل کر چھوڑو یا اپنا گھراں تے نکل جاؤ تا انہاں وچوں تھوڑا جیا لوکاں تے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتو تے جے یہ اس سے پر عمل کرتا جیڑی انہاں نہ نصیحت کی جائے تا یا انہاں واسطے مجھ سرس تے دین میں ثابت قدم رکھن وزری ذریعہ ہوتی وَإِذَا نَاتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّ لنا أَجْرًا عَظِيمًا تاہم انہوں اپنے کو بہت بڑو ثواب دیتا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تو انہوں نے سدھا رستہ کی ہدایت دیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا تجڑا اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما برداری کرے گا وہ انہوں لوکاں نال رہیں گا جنہاں ور اللہ تعالیٰ نے اپنو خاص انعام کیو ہے یعنی نبیوں تے صدیقاں تے شہیداں اور نیکاں نال وینگا تے یہ قصہ چنگا سنگی ہے ذلك الفضل من اللہ وكفى بالله عليما جو اللہ تعالی کی طرف فضل ہے تے اللہ تعالی کافی جان نالو ہے يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا اے ایمان آلیو تم اپنا بچا کو سامان دے لیو پھر پویں ٹولی بنا بنا گئے کنی کنی دشمن در نکلو تو کٹھا ہو گئے نکلو وَإِن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا بلا شبہ تھارا بچ کوئی کوئی اسو بھی ہے جڑو چر لاتو رہے پھر جے کدے تھارا ورکائے مصیبت آپ ہوئے تو کیا اللہ نے واقعی میرا اوپر بڑو احسان کیو جے ہوں انہوں نال موجود ہی نہیں تھو وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا تو جے تونا اللہ کی طرفوں کچھ فضل حاصل ہو جائے پھر تے اس طرح بول پوئے جس طرح اس گئے تھے تھارے بشکار دوستی کو کوئی تعلق ہی نہیں تھو ہائے افسوس کدے ہوں ہی انہوں نے نال ہوتو تاں ہوں ہی بڑی کامیابی کھٹتو فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما پھر تو انہاں لوکاں نو اللہ دا رستہ میں جنگ کرنی چاہیے جڑا آخرت کا بدلے دنیا کی زندگی بیچ رہے ہیں تو جڑو اللہ کا رستہ میں جنگ کرے پھر وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے ہر حال میں ہم اسنا بہت بڑا عطا کرنگا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا تتونا کی ہو گیو یہ تم اللہ تعالیٰ کا رستہ ماں تے ان بے وس مرداں تے کالسریاں اور بچہ واسطے جہاد نہیں کرتا جڑا یوں کہہ رہے ہیں جے ماریا ربا تو ہونا اس بستی تے باہر کٹ جس کا بسنیک ظالم میں مارا واسطے اپنی طرفوں کوئی حمایتی پیدا کر مارا واسطے اپنی طرفوں کوئی مددگار کھڑو کر دے الذين آمنوا يقاتلون يقاتلون في في سبيل سبيل الله والذين كفروا الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان کید الشیطان کان ضعیفا جڑا لوگ ایمان والا وہ اللہ کا راستہ میں جہاد کریں تے جڑا کافر ہیں وہ شیطان کا راستہ میں جنگ کریں پھر تم شیطان کا دوست نال جنگ کرو بلا شبہ شیطان کی چال سروں ہی بوتی ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا تو نے بھی لوگ نہیں تکیا جنہوں نے کیوں کیوں جنہوں نے کیوں گی تھو کہ تم اپنا ہاتھ روک رکھو نماز قائم رکھو اور زکاة دیتا رہو پھر جس اللہ کا رستہ میں جہاد فرض کیو گیو تاں چان چک ایک جماعت تے اسرا ڈرن لگ پئی اللہ تعالیٰ تے ڈرنو لڑی موڑی یا اس تے بھی بد گئے اور کہن لگا ربا تے مارا اوپر جہاد کیوں فرض کر چھوڑیو ہونا اجوں کچھ اور مدت تھوڑی مولت کیوں نہیں دے دیتی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو دنیا کی یہ پھل کھیلی ہے ہی تھوڑی جی تو آخرت مجھ سر سے اس آدمی واسطے جڑو تقوی اختیار کرے جڑو تقوی اختیار کرے تو تھرے اوپر تاگہ کا برابر بھی ظلم نہیں ہو سکے أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشجدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا تم جد کدے بھی بھیں گا موت تو نہ آ پکڑے گی پویں تم مضبوط قلعہ میں بھیں تجے جے انہوں نے کئی چنگی حالت پیش آ جائیں تاکہ یا تے اللہ تعالیٰ کی طرفوں جے انہاں نے مندی گل پیش آ جائے تم یا تے تھاری بجاتی ہیں تم فرما دیو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی طرفوں ہے تے انہاں لوکاں نے کے ہو گیو یہ کائے گل سمجھن گے نڑے ہی نہیں لگتا میں أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا اے انسان تن جڑوں کوئی سکھ لبے وہ اللہ تعالی دی طرفوں ہیں تیرے اوپر جڑی مصیبت آوے وہ تے تیری اپنی کھٹی ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں لوگوں رسول بنا کے چلایا ہے تے اس واسطے اللہ تعالی گواہی سنجھیے من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا جڑو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ یقینا اللہ تعالی کی فرما برداری کرے تے جڑو کنڈ پھیر لیا ہے پھر اس لوکاں ور اونے تم ذمہ دار بنا گئے نہیں چلایا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا کئی لوگ زبان و زبانی کے جی ہونا برداری قبول ہے پھر جس طرح تھارے کولوں باہر چلے جائیں تو ان بچوں کچھ لوگ رات اس کے برخلاف مشورہ کریں جو کچھ کہہ رہا تھا تو وہ جو کچھ رات مشورہ کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نے لکھ رہے ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہوں کو کچھ خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ دری اللہ تعالیٰ وری پروسو کرو کہ اللہ تعالیٰ کم بنان واسطے کافی ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کیوں یہ لوگ قرآن پاک میں غور نہیں کرتا جے کدے یہ قرآن اللہ تعالیٰ تو سوا کسی اور کی طرف ہو تو تو ضرور انہوں نے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 چیز پر قدرت رکھنا لو ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا تو جس ویلے تم سلام کی ہو جائے تم اس نے سر سلام کرو یا اس سے نہ درا چھوڑو بلا شبہ اللہ تعالی ہر ایک چیز کو صاحب لینے والا ہے لا ابا لنگ مل بفی افل ہُوا ہی حدیتا اللہ وہ ہے جس سے سوا کوئی عبادت یا لائق نہیں وہ ضرور تم ساروں قیامت یا اس چیڑے جمع کرے وہ جس میں کوئی شک نہیں کہ کا بارہ مطلب دو جماعت بن رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عملہ کی وجہ سے اٹھا پیرے پھیر چھوڑے ہے کیوں تم اس آدمی نے ہدایت لیا چاہیں جڑو خدا نے گمراہ کر چھوڑی کہ جس نے اللہ تعالیٰ گمراہ کر چھوڑا ہے پھر تمہیں کدے بھی اس واسطے کوئی سی رستوں نہیں تھا سے ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا انہوں نے یہی تانگ ہے جے تم اس طرح کفر کریں جس طرح انہوں نے کفر کیو تانجے تم سارا برابر ہو جائیں بس تم انہوں بچوں کسے نہ دوست نہ بناؤ جس سے توڑی وے اللہ تعالیٰ کا رستہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں تو جے وے منہ موڑے پھر انہوں نے پکڑو تو قتل کرو جت بھی تمنا نویں لبیں تو تم انہیں بچوں کسی نو اپ دوست مددگار نہ بناؤ وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا سوائے ان لوگوں جڑا کسے اسی قوم نال جا ملے جس قوم گئے تے تھارے بشکار یا وہ تھارے کو اس طرح آ جائیں کہ انہاں کا دل ہویا آیا وے اس گل تھارے نال لڑائی کریں یا وے اپنی قوم نال جنگ کریں اور اللہ تعالی چاہتو تا نے تھارا اوپر مسلط کر دیتو پھر تے تھارے ضرور لڑائی کرتا وہ تھارا تے پاسے رہیں اور تھارا نال جنگ نہ کریں تے تھارے اگے صلح بھی کر رکھ دے تاں تھارا واسطے اللہ تعالی نے ان کے خلاف لڑائی کو کوئی رستو نہیں رکھو سطح خوری نی دونو کم اردو ندی الفتنة سوفی گھر فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ترون کچھ اس طرح کا لوک لبے گا جڑا چاہے کہ تھارا تھی امن مرے تو اپنی قوم تھی امن مرے ور جد بھی انہوں نے فتنا وہ بلاو آسم کا ہوگا تع مکے پھر جی وہ تھارا ایک پاسے نہ رہے تھارے تارے سلاح کی گل نہ رکھے اور اپنا ہاتھ روک کے نہ رکھے تا تم تگڑو تو انہوں نے قتل کرو جت بھی وے تو لبے یہی وے ہیں جنہوں کے خلاف اس انہیں صاف سنم دے دیتی ہے صدق اللہ العظیم